سے بھی پڑے گا یہ تو के लिए rule और कुछ नहीं قال موسى لقومه يا قوم یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادواركم فتنقلبوا خاسرين یا قوم ادخلوا الارض المقدسة اللہ تی کتب اللہ لکم اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے ولا تردد ولا ادبارکم وہ جو اللہ نے تمہارے لیے نہیں کرتی ہے ورنہ پھر وہ اپنی پیٹ ہوں گے کے بعد تم ہو جاؤ گے سارا پانے والے اور تم لوٹو گے تو سارا پاتے ہوئے قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قالوا وكان okay. تو کہنے لگے کیا موسا ان فیہا قوم جبائین سرکش کو ان فیہا بیشہ کس میں بیشہ کس میں بستی میں شہر میں قوم جبارین ایک جابع قوم ہے وَإِنَّا لَنَّا دْخُلَهَا بِشَكْرِ اگر ہم داخل نہ ہوئے ہیں سے نکل جائیں تو ایک دم داخل ہو جائیں گے کان رجلان من الذین یخافون انعم الله علیہم ادخلوا علیہم الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالَ رَجُلَانِ دو آدمی نے دو آدمی نے من الذين يخافون أنعم الله عليهم جن پہ اللہ نے نام فرما رکھا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس میں دروازوں کے ذریعے پیدا دخل تم وہ ہو فین نقم غالبون پر جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے وال اللہ فتو کلو ان کو تم مومنین بس اللہ ہی پہ اور اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے اگر, اگر تم مومن ہو جی کالو الحمد للہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ قال موسى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا हरगिज हम ما داموا فيها جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں فد ہب بنتا ہوئے ربو کا جاؤ تم اور تمہارا رب فقاتلا دونوں لڑائی کرو بس تم دونوں لڑائی کرو انا ہا ہنا کا یہ دون یہاں بیٹھنے والے ہیں بے یہ کام تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہنے لگے ہیں بوزا ہم ہر کے دیکھ میں داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں پس جاؤ تم اور تمہارا رب تو تم دونوں ان سے لڑائی کرو ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کالا رب لما کالا رب لام لے کو اللہ نفسی واقعی فخر بیننا و بینا قوم الفاسقین فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب بے میں اپنے ملکیت نہیں رکھتا اپنے اوپر سوائے اپنے اوپر اور اپنے بھائی کے اوپر کے تو تو ہمیں تفریق ڈال دے چالیس سال کی فخر و بیننا پر تو ہمیں تفریق ڈال دے اور ہمیں اور فاسق قوم کے درمیان تفریق ڈال دے کالا فنہا محرمن محرمات علیہم اربعین سنہ یتیہون فی الارض فلا تاسال القوم الفاسقین فرمایا بے شک یہ ان پر حرام کر دی گئی ہے چالیس سال تک یہ پھرتے رہیں گے زمین میں بس آپ افسوس نہ کیجئے فاسق قوموں پر بسم اللہ الرحیم اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے قوم اے میری قوم یاد کرو خود جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اے میری قوم یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو تم پر ہیں جب اس نے جب جالا اس نے بنایا کہ تم تمہارے تمہارے درمیان نبیوں کو اور بنایا تمہیں بادشاہ اور عطا کیا تمہیں وہ کچھ جو عطا جو نہیں عطا کیا گیا تھا جان میں سے کسی ایک کو تم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میری قوم داخل ہو جو سرزمین وہ اس مقدس سرزمین میں جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور نہ لوٹ اور نہ پھر جانا اپنی ایڑیوں پر بس تم لوٹو گے سارے والے ہو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کہنے لگے اے موسیٰ بے شک اس میں قوم جبار ہیں اور بے شک داخل ڈال ہو گیا تھا کہ وہ جب تک اس میں موجود ہے بس اگر وہ یہاں سے نکل جائیں تو بس بے شک ہم ہو اللہ بسم اللہ الرحیم کہا کہا دو مردوں نے ان لوگوں میں سے جو ڈرتے تھے جو ڈرتے تھے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا علیہما ان دونوں نے کہ داخل ہو جو علیہم علیہم البابا اس میں دروازے دروازے کے ذریعے ان پر دروازے سے ان پر دروازے سے پس جب داخل ہو جاؤ گے تم پس بے شک تم غالب آ جاؤ گے تم ہی غالب ہوگے اور اللہ پر توقع کرنا چاہیے اگر تم مومن ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کہنے لگے مسا ہرگز ہم داخل نہ ہوں گے اس میں کبھی بھی جب تک کہ اس میں ہیں بس جا تو اور تیرا رب دونوں لڑائی کرو بے شک یہاں ہم بیٹھنے والے ہیں Eh, یتیم وہ پھیریں گے زمین میں پھرتے رہیں گے زمین میں پس نہیں افسوس نہ پس نہ آپ افسوس کریے اپنی قوم کے بارے خاص قوم کے بارے میں پر پر اللہ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السير فاعترفوا بذنبهم فسقوا لأصحاب السير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم بشروبه إنه ولي من بذات الصدور لا يعلم من هلك وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض زلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أمنتم من في السماء يرسلها إليكم خاصبة فستعلمون كيف نذير لقد كذب الذين من قبل فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير من هذا الذي يعد لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في وأتم منفور أفمن يمشي كبر على وجهه هذا أم يمشي سبيل الله صراط مستقيم قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما رأوا الفتن سيئت وجوه الذين كفروا وكيل هذا الذي كنتم به تدعون قل ارايتم ان خلق الليل وهم معي ورجمنكم يجرون كافرين من عذاب الأليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مين الله يأتينا به وهو ربنا ورب العالمين صدق الله السلام عليكم دو لے دو لے جناب شرعت نے تو بدی رہی چلا گیا جی کوئی السلام کے کسی نے خلاف دعا کی تھی وہ آپ نے بتایا تھا ایک بندہ گزر گیا تھا عبادت میں آگے چلا گیا تھا بڑا سا غلام ہے یوسف علیہ السلام تو بعد ان غلام ہو گئے ہیں بڑا عرصہ پھر ان غلام رہن گے ان غلامی پسند ہو گئے پھر نسل بعد نسل غلام رہن اس کو پھر انہوں نے حرکت کرنے دل دل نہیں کرنے کرنا ہے جنگ کرنے سے ہو رہے ہجرت تک کرنے سے تیار نہیں ہے گستاخانہ جواب دے ہے کی حکومت حکومت ہنستے آرام کر دیتی گئی چالیس سال ہنستے بیت المقدس ارض مقدس اس چالی سال نہ اثر کے ہویا کہ وہ جتنی نسل ہوئی وہ ساری ختم ہو گئی نہ جی نئے لوگ آ گئے پہلے جتنے ہیں نا انکار ہوتا ہے غلامی کی پیداوار جتنے سارے ختم ہو گئے چالیس سال میں سہراج پھر رہے نمی نسل ساری آ گئی انہیں پھر حکم دیتا نے بھائی تھی جانا نہیں گیا پھر کرو لڑائی دے پھر رینجرس بھی گئے ہیں نمی نسل پھر ساری سختیاں چلنے نہیں آدھی جی ہوئی بھی انہیں سہراج پھر نہیں گئی چالیس سال انہیں پھر سختیاں چڑھنے نے آدھی ہو گئے سختیاں چڑھ کے دیا نہیں جانگی چلنا بغداد چانٹنا لٹ ہو جا دیتی تھی پورے پورے شہر اس کی بنیادی وجہ کے بنی بھی انہوں نے جڑے فوجی افسر ہیں ان کا لینا تو ٹریننگ کرنے ہیں مسلمان فوجی افسر ہیں ان کا لینا تو ٹریننگ کرنے ہیں جب گئے ہیں جنگلہ پسارا وہاں نیلے بین بھی رہنا ہے علاقو خان تھے سبیر خان ہے جتنی فوج ہاں، مسلمان گائرہ مولیاں کو قابو پر سٹا سختی برداشت کرنی بنی بھی ان سارے بھوکے علاقے جو گئے ہیں نہ کھانے جو جو جو جو کچھ کچھ کچھ ہے ہے ہے نہ نہ رہنے پانے مشکلات ہیں ہیں ہیں اگے سارے عیاش مسلمان انہیں انہیں ہی بھی جڑے آرمیٹ فوجا نے اپنا وقت لانا آج لا کے دے وڈاس خان اس پہ آپ مقابلے کرنے کارینا ٹرینوں میں اگر نتیجے آئے اجوا تھا نے انہوں جاؤ پتہ کرو اے سی ایل گڑیاں نگل نے اے سی ایل کمرے ہی واڑ نے اے سی ایل کمرے نے اے سی ایل گڑی واڑ گیا وہ یہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا یہ جیسے جان بہت پتہ پہلے ہاں پھر ٹیر بڑھے ٹیر بھرتی گڑے آنے ہیں دار جان گلوا بخش جی de donde haya un ¿eh? nuna a zaɓi kauna ina dai kaji kallo sanin Pero... Saan yun ya? نظر لگ لگے نظر Kulliyat balonê بسم اللہ الرحمن الرحیم سکان الحب کا ذات المثالی سکان الحب کا ذات المثالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی ساعت ومشت لنحوی فی کوسن ساعت ومشت لنحوی فی کوسن ساعت ومشت سعت ومشت لنحوي لنحوي في كؤوس في كؤوس سعت ومشت سعت ومشت لنحو في كؤوس لنحو في كؤوس ساعات ومشت ساعات ومشت لنحو في كؤوس لنحو في كؤوس ساعات ومشت ساعات ومشت لنحو في كؤوس لنحو في كؤوس ساعات ومشت ساعات ومشت لنحو في كؤوس لنحو في كؤوس ساعات ومشت ساعات ومشت لنحو في كؤوس لنحو في كؤوس سات و مشت سات و مشت لنحوی فی کوسن لنحوی فی کوسن سات و مشت سات و مشت لنحوی فی کوسن لنحوی فی کوسن سات و مشت سات و مشت لنحوی فی کوسن لنحوی فی کوسن فهمتو بسکرتی بین الموالی فهمتو بسکرتی بین الموالی بین الموالی فهمتو فہمت بے سکرتی بے سکرتی بین الموالی بین الموالی فہمت بے سکرتی بین الموالی فہمت بے سکرتی بین الموالی فہمت بے سکرتی بین الموالی فہمت بے سکرتی بین الموالی فہمت بے سکرتی بین الموالی فہمت بے بین الموالی سکان الحب کا سات الوصالی سکان الحب کا سات الوصالی واطلب شكل نحوي في بوس فهمت بسكرتي بين الموالي فهمت بسكرتي بين الموالي سعت ومشت لنحوي في كوس سعت ومشت لنحوي في كوس فهمت بسكرتي بين الموالي فهمت بسكرتي بين الموالي سعت ومشت لنحوي في كوس سعت ومشت لنحوي في كوس بسکرتی بین الموالی سادوا مشاد لنحوی لنحوی تعالی لنحوی فی قوس لنحوی فی قوس فہمتو فہمتو بسکرتی فہمتو بسکرتی بسکرتی بسکرتی بین الموالی بین الموالی سکان الحب کا سات الوسالی سکان الحب کا سات الوسالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی سات و مشت لنحوی فی کوسن سات و مشت لنحوی فی کوسن فہمتو بسکرتی بین الموالی فہمتو بسکرتی بین الموالی بسکرتی بین الموالی سال و مشت لنحوی فی کوسن و مشت لنحوی فی کوسن کو سینشت لینا سین اہم تو ساتواں مشق ساتواں مشت نحوی لنحوی فی کوسن فی کوسن ساتواں مشت لنحوی فی کوسن فہمتو فہمتو فہمتو لہمرتی فہمتو بسغرتی بین موالی ساتواں مشت لنحوی فی کوسن فہمتو بسغرتی بین الموالی سعد ومشات لنحوی لنحوی فی بتفکرتی بتفکرتی بین المواد جی ساعت و مشات ساعت و مشات لنحوی فی کوس لحمت لحمت لحمت فہمتو فہمتو فہمتو لحمرتی فہمتو بسکرتی بسکرتی فہن تو بسکرتی بین الموالی بین الموالی فکل تو لسائر لگتا بلوم سات و مشد نحوی فی کوسن سات و مشد نحوی فی کوسن فہم تو بسکرتی بین الموالی فہم تو بسکرتی بین الموالی سات و مشد نحوی فی کوسن سات و مشد نحوی فی کوسن فہم بسکرتی بین الموالی فہم بسکرتی بین الموالی سات و مشت سات و مشت لنحوی فی کوسن لنحوی فی کوسن اہم تو بسکرتی بین الموالی اہم تو بسکرتی بین الموالی پیچھے ہوئے نا میں جلدی یاد ہو ان سے اس بارے میں میں نہیں عرف نہیں باز کر جی، سمجھ نہیں یا پرنٹ کڑوا کے نہیں جڑا سا دیتے ہیں فی پوسن میری طرف میرے جام جاموں میں فہم تو فہم تو میں نے ہمت دی فہم تو میں نے سمجھ لیا میں نے سمجھ لیا فہم تو بے سکرتی بین الموالی اپنی مدوشی کے ذریعے بین الموالی اپنے دوستوں کے درمیان فہم تو سمجھنا ہے میں نے سمجھ لیا فہیم دانا فہیم دانا فہیم اس تو کس کا گائی سر ایمان الدین نہیں سرکار قصیدہ غوثیہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین وصلات وسلم سلام سید المرسلین محمد و علی و صحابی اللہم ارزکنا تلاوت القرآن بنا اللہ علیہ النہار و جلو اللہ نائمہ و رحمت و یا رب العالمین اللہم آئینا علیہ ذکرتا و شکرتا و حسن عبادتی کا و اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و علیہ و اجمعین بلکہ صرف واٹس اپ واٹس اپ کا ہے ہاں واٹس اپ کال ملا دیں ان کو بولیں چلو ملاتا ہوں فائن ملاتا ہوں لیٹ بات کرو ہوں گے ਉਹ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ 80-90% ਆਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ساتھ